ان ظلم کرنے والوں کو اگر پوری دنیا دے دی جائے اور اس کے مثل اور بھی دے دیا جائے جتنی زمین ہے یہ سب دولتوں سے سونے سے بھر جائے اور اس کے بقدر ایک زمین اور بھی دے دی جائے ادو بھی منصور عذاب یوم القیامہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ یہ سب کچھ خرچ کرنے پر اور اس کا فدیہ دینے پر تیار ہو جائیں گے اللہ رب العزت کے عذاب کی ہولناکی اور شدت اپنی آنکھوں سے جب ملاحدہ کر لیں گے تو خواہ اس زمین کے بقدر دولت کے یہ مالک ہوں یہ سب کچھ خرچ کرنے پر تیار ہو جائیں گے اور آج تو جو مطالبہ ان سے کیا جا رہا ہے بہت تھوڑا ہے اتق النار نام وشکم رہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے اور آگے فرمایا کہ بدال اللہ مالم یقون یا تصبول اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کی انہیں توقع بھی نہیں ہوگی ان کے اندازے ان کی توقع اور ان کے حساب سے بہت بڑھ کر ایسا کچھ ظاہر ہوگا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت کے عذاب کی ہولناکی اور اس کی دہشت کو بیان کر رہی ہے اور یہ خبر دے رہی ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ جو اپنے زام میں اپنے خیال میں بہت ہی مطمئن ہوں گے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس نیکیوں کا اور اعمال صالحہ کا بڑا ذخیرہ ہے مگر اچانک اللہ کی طرف سے ان پر وہ چیز ظاہر ہوگی جس کی انہیں توقع بھی نہیں ہوگی جیسا کہ رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے و ادری وانا رسول اللہ مایوف یو ولا کم میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے کہ لا تمنا الموت موت کی تمنا نہ کرو فن حود المطلع شدید اس لیے کہ اس دنیا کے بعد جو جہاں آنے والا ہے قائم ہونے والا ہے اس پر جھانکنا بڑا سخت ہے اور یہ سختی بڑھتی جائے گی عالم برزخ ہے پھر ایک وقت آئے گا سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی تو جوں جوں انسان آگے بڑھے گا اس کا مطلع اور جھانکنا سخت سے سخت ہوتا جائے گا فرمایا کہ ان شاید علمت اور عمر ہو وجر اللہ العناب اور ایک انسان کی سعادت اسی چیز میں ہے کہ اللہ رب العزت اسے لمبی عمر دے اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ انابت اپنی طرف رجوع اور اپنے ساتھ تعلق کی دولت بھی عطا فرما دے امیر عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ لو ان ما فی الارض جمی لفظ دئی تو بھی من حوض المطلع اگر مجھے ساری زمین کی دولتیں مل جائیں تو میں جو اگلے جہاں میں جھانکنے کی شدت ہے اس سے بچنے کے لیے سب فدیہ دے دوں سب خرچ کر دوں اس سے واضح ہوتا ہے کہ سلف صالحین اس خوف میں مبتلا تھے محمد بن منقدر علماء تابعین میں سے ہیں جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو یہ بڑی جزا فضا کر رہے تھے رو رہے تھے اور ویسے بھی محمد بن منقدر ان علماء میں شامل ہیں جو کثیر البکا تھے بہت روتے تھے یہ تو جب کوئی حدیث بیان کرتے تارا قال رسول اللہ کہتے تو رو پڑتے اور اپنے آنسو کو اپنے چہرے پر مل لیتے اور یہ فرماتے کہ جہاں جہاں اللہ کے خوف سے آنسو بہیں گے اور لگیں گے ان حصوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ان کا جب آخری وقت آیا تو یہ رو رہے تھے ابو حازم جو اس دور کے بڑے ظاہر قسم کے علماء میں شمار ہوتے تھے ان کے اہل نے ان کو بلا لیا تاکہ یہ ان کے ساتھ بیٹھیں کچھ انسیت اور محبت اور رجا اور رحمت کی باتیں کریں لیکن محمد بن منقدر نے انہیں بھی یہ کہہ کر رلا دیا کہ وہ بدالحمد اللہ معلوم یا کہ اللہ رہا ہے کہ لوگ بظاہر دنیا سے مطمئن جائیں گے مگر اچانک اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جس کی انہیں توقع نہیں ہوگی اس لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو بظاہر مطمئن اس دنیا سے جاتے ہیں مگر اللہ کی طرف سے اچانک عذاب اس کی ناراضگی اور اس کا غصہ ظاہر ہوگا بالکل خلاف ہے توقع یہ کس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں کتاب و سنت کے مطالعے سے میں نے چھ قسم کے افراد اخذ کیے ہیں ایک تو وہ ہیں جو دنیا میں عمل کرتے تھے لیکن ان کی توحید میں خلل تھا عقیدے میں خلل تھا اب وہ اپنے اعمال کی بنا پر خوش ہوں گے مگر چونکہ ان کی توحید مختل تھی مسترد تھی تو قیامت کے روز وہ دیکھیں گے کہ سارے اعمال ضائع ہو چکے برباد ہو چکے صرف اس بنا پر کہ جو اعمال کی قبولیت کی اساس ہے وہ مفقود ہے ناپید ہے بلاقت اوہی علی عید اللہ میں قبل لکھا لائم اشرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکی کہ اگر تم نے شرک کر لیا اگر تم سے شرک سرزد ہوا تو سارے امال برباد کرتے اس شرک کی مقدار پر بحث نہیں کی کتنا شرک ہو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ امال کی بربادی کے لیے چھوٹا اور بڑا شرک سب برابر ہے تو ایک تو یہ سبب ہے کہ لوگ دنیا میں خوش ہیں کہ ہم تحجد گزار ہیں ہر سال حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں زکاتے دیتے ہیں صدقات دیتے ہیں لیکن ان کو صحیح معنی میں دین کا جو دین توحید ہے تعارف نہیں چنانچہ کسی نہ کسی نو کے شرک میں اترا ہے رسود اللہ کی حدیث ہے کہ شرک و اخوا من دبی بن کہ شرک کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے زیادہ مخفی ہے چونٹی جب چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز آ سکتی ہے لیکن بعض اوقات شرک اتنا خفیہ طریقے سے انسان پہ وار کرتا ہے یلغار کرتا ہے کہ شرک کی آہٹ محسوس نہیں ہوتی تو یہ ایک سبب ہے بہت بڑا ببدان احمد اللہ مار میں یا سب کہ اللہ کی طرف سے ان پر اچانک وہ ظاہر ہوگا جس کی انہیں توقع نہیں ہوگی انہیں اپنے حج یاد آئیں گے اپنے روزے اپنے عمرے اپنے فرائض اور اپنے نوافل کہ ہمارے پاس تو نیکیوں کا ذخیرہ ہے لیکن وہ کسی نہ کسی نو کے شرک میں اٹھ تھے کوئی نیکی کام نہ آئی اور اچانک اللہ رب العزت کی رس اس کی ناراضگی اس کا عذاب اس کی وعید ان پر ظاہر ہوئی اور اپنی تبقوں کے خلاف وہ بربادی کا شکار ہو گئی اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مکلف ایک بندہ اللہ رب العزت کی توحید کے سہم پر توجہ دے اس کی توحید کے سہم کو حاصل کرے یہ دین اسلام کی اساس ہے دوسرا وہ انسان ہو سکتا ہے بقول قاضی فضل ابن آیات رحم اللہ کے شاید کی تفسیر میں فرماتے ہیں بدالحمین اللہ مالم یقون یا تصبون پون حم اللہ دین عامل اعمال حسب حسنات فائدہ ہی سیاحت کہ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو عمل کرتے تھے یہ سمجھ کر کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نیک عمل ہیں سب اچھے ہیں فائدہ ہی سیاحت جب وہ قیامت کے روز خانے کے کائنات کے سامنے پیش ہوں گے تو ان پر یہ بات وعدے ہوگی کہ سب برے عمل تھے کل حضر نبی حکم اکثرین رحم اللہ دین اللہ سائن سالحیات دنیا بہم یا سبون ان سنا ہم تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر گھاٹا کن کا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں عمل کرتے تھے یہ سوچ کر کہ ہم جو کر رہے ٹھیک کر رہے بڑے مطمئن بڑے خوش حالانکہ ان کی ہر کوشش برباد تھی جو کچھ کر رہے تھے ضائع ہو رہا تھا برباد ہو رہا تھا اس لیے کہ جو ایک عمل کی صالحیت کی اساس ہے پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق وہ ان کو حاصل نہیں تھی ان کے عمل میں بدت تھی نئے نئے طور طریقے تھے اپنی پسند اور ناپسند تھی یہ سمجھتے تھے کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا حالانکہ جو ہو رہا تھا برباد چاہ رہا تھا اب یہ قیامت کے دن بڑے خوش خوش آئیں گے اچانک ان پر ظاہر ہوگا کہ تمہاری ہر کوشش تمہارا ہر عمل بیکار محض ہے اللہ کے بندو اخروی کامیابی کے لیے جو سب سے لازمی مدار محور ہے وہ محمد الرسود اللہ وسلم کی اتباع ہے حساب و کتاب کی جو پہلی منزل ہے قبر اس میں دو انسانوں کے جواب پر آپ غور کیجیے ایک شخص سے فرشتہ پوچھے گا ماں علم کا بحاد الرجل جو شخص تمہاری طرف مبعوث ہوا اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو اللہ کا نبی تھا اللہ کا رسول تھا تمہاری طرف بھیجا گیا آیات بینات کے ساتھ اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو صحیح بخاری کے حدیث ہے وہ جواب دے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد تھے اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم جانا بالبینات الہدا جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آیات بینات لائے اور ہدایت لائے ایک ایسا طریقہ جو سب سے بہترین تھا فاجب نہ ہو وہ آمنا بھی بتائے نہ ہو ہم نے اس کی دعوت پر جب کہا اس پر ایمان لائے اور پوری زندگی اس کی اتباع کی فرشتے کہیں گے شاباش تم ممکن ہو یقین پر تھے اور یہ یقین تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا دنیا میں بھی قبر میں بھی قیامت کے دن بھی نم کا نام اور روس دلہن کی طرح سو جاؤ خال کی کائنات آسمان سے آوازیں دے رہے انت سبا کا یہ بندہ بڑا نیک اور صاحب عقیدہ ہے اسے جنت کا بستر دے دو جنت کا لباس دے دو اور جنت کا دروازہ قبر میں کھول دو یہ شخص کیا ہے اس کا محبر حیات کیا ہے اور اس کی حیات طیبہ کا بنیادی نقطہ کیا ہے کہ وہ شخصیت اللہ کا رسول ہے ہم نے اس کی اتباع کی ہم نے اس کی پوری پیروی کی ہر عمل میں اس کی اتباع کا نقطہ مقدم تھا دوسرا شخص آتا ہے فرشتہ یہی سوال کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں ہاں لا ادری ہائے میں نہیں جانتا یہ ہائے کیوں کہے گا یہ تعجب کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ سوال تو بڑا آسان ہے لیکن جواب کیوں نہیں سکھائی دے رہا میری زبان سے جواب کیوں نہیں نکل رہا دنیا کی زندگی میں ہم دس دس ہزار بار کل میں کا بات کرتے تھے آج ہم جواب کیوں نہیں دے پا رہے ہاں ہاں لا ادری ہائے بڑا تعجب کی بات میں نہیں جانتا سمے تم نہ بھی یقین نہ میری زندگی کا منحج یہ تھا کہ میں لوگوں کی باتیں سنتا جو لوگ کہتے میں بھی کہتا جو سرا اصل اتباق ہے جو کامیابی کا محبر ہے جس پر کامیابی قائم ہے مجھے وہ حاصل نہیں تھا اماموں کی باتیں آتی پیر و مرشد کی باتیں آتی پر جو لوگ کہتے میں بھی ہانستا مجھے معلوم نہیں وہ شخصیت کون ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور بڑے تعجب کی بات ہے سوال تو آسان ہے لیکن جواب کی توفیق نہیں مل رہی اس لیے کہ اتباع نہیں تھی میرے دوست اور بھائیوں محمد الرسول اللہ سے ان کی اتباع کا نقطہ یہ بڑا اہم ہے کچھ لوگ دنیا میں بے تحاشا عمل کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن اچانک ان پر ظاہر ہوگا کہ اللہ تو غصے میں ہے غضب میں ہے ہمارے امال تو برباد ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ عمل کر رہا تھا یہ سمجھ کر کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں میرا فرقہ ٹھیک ہے میرا مذہب ٹھیک ہے میری برادری ٹھیک ہے میری سوچ ٹھیک ہے حالانکہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے سب برباد تھا کیونکہ سنی سنائی باتیں تھیں اور میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کا منج نہیں یہ دو طرح کے لوگ تیسری قسم ان لوگوں کی سفیان سعید رحمت اللہ بہت بڑے محدر سے عیسائیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں عیسائیت کو پڑھا تو بتا اللہ یہاں پھر فرمایا کہ ریاض منہاد آیا اس آیت کو پڑھ کر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ریاکار برباد ہو گئے جو عمل کرتے ہیں بے تحاشا عبادتیں کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں مشقتیں کرتے ہیں لیکن ریاکار تھے دکھاوے کی نیکیاں دکھاوے کے عمل اس آیت کو پڑھ کے فرماتے ہیں کہ ریاکار برباد ہو گئے بازار میں خیش وہ خوش خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے عمل ہیں قیامت کے دن تین افراد پر سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی جن میں ایک عالم اپنے علم پر خوش ہے کہ میں نے پوری زندگی دعوت کا کام کیا تعلیم و تعلم کا کام کیا اور ایک سخی کہ میرے پاس بے تحاشا دولت تھی میں نے لٹا دیا حق بڑا مطمئن تیسرا شہید کہ میری زندگی تو جہادی میدانوں میں گزری زخموں سے چور ہو گیا خون بہا دیا حتیہ کہ شہید ہو گیا جان قربان کر دی بڑے خوش ہیں بدال بدالحمن اللہ معلوم ہو اللہ کی طرف سے اچانک کیا ظاہر ہوگا وہ چیز جس کی میں توقع بھی نہیں تھی کیونکہ وہ تو اب تک یہ دعوے کر رہے ہیں قاری قرآن کہتا ہے کہ تحلت الق قرآن اور اللہ تو یا پوری عمر قرآن سیکھنے سکھانے میں صرف کر دی سخی کہتا ہے کہ انفق تو فی نہیں لے یا اللہ میں نے اپنا مال خرچ کے تیری راہ میں اور شہید کہتا ہے کہ قاتل تو حتہ خطے تو یا اللہ میں نے جہاد کیا حتہ کہ میں شہید کر دیا گیا فرشتے ساتھ ساتھ کہہ رہے کدبتا کدبتا تم جھوٹ بول رہے تم نے یہ نیکیاں کی ہوتی تو درج ہوتی کوئی نیکی درج نہیں فرشتے بھی صحیح کہہ رہے نیکی وہ درج ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو جس کی احساس لاہیت ہو اور اللہ کی رضا جوئی ہو یہ تو ریاکار تھا اس کی نیکی درج کیے جانے کے قابل ہی نہیں تھی اچانک وہ ظاہر ہو گیا جس کی توقع ہی نہیں تھی بلکہ اتنا بھیانک تھا کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے ان تین شخصوں پر بھڑکائی جائے گی اور یہ جہنم کا لکمہ بڑھا دیے جائیں گے یہ بھی اس آیت کے مثال ہے چوتھے وہ لوگ ہیں جو نیک مار کرتے تھے اور ساتھ ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرتے اور اپنے گناہوں کو معمولی سمجھتے کچھ لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں ان میں کیا حرج ہماری نیکیوں کے مقابلے میں ہمارے حج ہیں نمازے ہیں روبے ہیں دکاتے ہیں صدقات ہیں وہ گناہوں کو چھوٹا سمجھ بیٹھے حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایا کی بل محقرات میں نہ کیا ایسا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو اور چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ارس مالک رحم اللہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان نقم لتاتون عمور کو بکنا وسلم کہ تم آج کچھ عمل ایسے کرتے ہو تمہارے نزدیک بار سے باریک ہے جیسے ناک میں مچھی بیٹھی اور اس کو اڑا دیا ان گناہوں کی یہ اہمیت تمہارے نزدیک بکنہ نہ فی عہد رسول اللہ حالانکہ ان گناہوں کو ہم تحمد اسلام کے دور میں مہلک شمار کرتے تھے کہ یہ گناہ برباد کر دینے والے مثال کے طور پہ کپڑے کو تخنے سے نیچے لٹکانا ہو پتلون ہو شلوار ہو کوئی بھی کپڑا ہو اس گناہ کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اس کے جواز کے لیے تعبیریں کرتے ہیں حالانکہ رسول اللہ سب کا فرمان ہے یہ گناہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھے گا ہی نہیں نہ ان کو پاک کرے گا نہ ان سے بات کرے گا اور ان کو دردناک عذاب میں ڈال دے گا سبونا عند بہوائے عظیم تم ان گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہو حالانکہ یہ گناہ اللہ کے نزدیک بڑے عظیم ہیں بہت بڑے ہیں دلکن عباس کی روایت صحیح بخاری میں مرہ رسول میں خبر ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے فرمایا کہ ان ہمارا یو زبان ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہے تمہاری زبان اسی کبیر اور ان کے عذاب کا سبب بڑا گناہ نہیں تھا اپنے گناہ کو ہی معمولی سمجھتے تھے وہ گناہ بھی آسان تھے بچنا ممکن تھا بچ سکتے تھے انہوں نے بچنا مناسب ہی نہیں سکتا کہ اس میں کیا حرج ہے اما ہوما فقان ہمشی بھی نمیم ان میں سے ایک انسان چگل خور تھا اور معاشرے میں پچھو کا کردار ادا کرتا تھا لوگوں کو ڈنگ مارتا اپنی زبان سے کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس ریتیں کرنا نمیمہ کرنا چغلی کرنا اس کا شعار تھا اور سمجھتا تھا مجھے اس کا حق ہے اپنا حق سمجھتا تھا لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا اور اس کو روندنا اور ایک زمانے میں بچھو کا کردار فرمایا کہ اللہ نے قبر میں پکڑ دیا دنیا میں مہلت دی کہ چلو غیبیں کرتے رہو چگلیاں کرتے رہو جو چاہو تو رسی دراد ہے ایک دن پلٹ کے میرے پاس آنا ہی ہے جو ہی مرا اللہ نے قبر میں دبوچ لیا اب وہ عذاب قبر کیا ہے ننانوے خطرناک سانپ اور بچھو مسلط ہیں جو اپنے زہر اور ڈنگ سے جسم کو بھر رہے ہیں رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے کہ ایک قطرہ اگر زمین پہ چپکا دیا جائے تو زمین کی موجود معیشت کڑوی ہو جائے اور کیا مطلب وہ زمین کھیتی باڑی کے قابل نہ رہے یہ پانچ چھ فٹ کے ڈھانچے کو یہ سانپ اور کچھ دسیں گے ڈنگ ماریں گے اپنے زہر سے بھرتے رہیں گے قیامت کے قائم ہونے تک گناہ کیا تھا صرف زبان کی عدم حفاظت غیبیں کرنا اور چوریاں کرنا حالانکہ معاملہ آسان تھا تمہاری اپنی زبان ہے کنٹرول کر لو اسے لگان دے دو لیکن نہیں غیبت کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا اور چگلی کے بغیر بجے سے دھوری ہوتی اللہ کا خوف کرو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلکہ مرتے ہی وہ چیز ظاہر کر دے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہیں ہوگی تم سمجھ تم اہل الحدیث ہیں اور ہم صاحب عقیدہ ہیں ہمارا فلاں عمل فلاں عمل نہیں اللہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں جو خالق کائنات کا قانون ہے وہ اٹل ہے وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے امام الانبیاء کیوں نہ ہو خود اتنی سید ربی عذاب عظیم اے پیغمبر پر تم بھی اعلان کر دو کہ لوگوں اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پربتگا کی نافرمانی کر لی تو اللہ کا عذاب مجھے میرے بیٹے میں لے لے گا جو اللہ کا قاعدہ ہے وہ ہے اٹل ہے ٹھوس ہے اللہ نے پکڑ لیا دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ وہ اس میں احتیاط نہیں کرتا تھا بد احتیاط نہیں کرتا تھا چنانچہ اس کا لباس اس کا بدن ناپاک رہتا چھینٹیں اس پر پڑتی اس کو پرواہ نہ ہوتی اس آج لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ دنیا چاند پہ چلی گئی اور تم ابھی تک استنجا کے مسائل میں الجھے ہوئے تم لوگ کتنے مسکین ہو تم تو ترس کھائے جانے کے قابل ہو جو دنیا کے چاند پہ جانے سے مرعوب ہو گئے ہمارے ہاں یہ تب ہے تو بڑا کام نہیں کیونکہ تم سمجھتے ہو دنیا سب کچھ ہے اور دنیا کی ترقی سب کچھ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک دار فانی ہے اور سب کچھ آخرت کے درجات میں ہے مرنے کے بعد کی کامیابی ہے اگر وہاں ناکامی ہو گئی اتنا بڑا گھاٹا ہے جس کا کوئی تصور نہیں قبر میں فرشتے نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم چاند پر کیوں نہیں گئے فرشتے نے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے استنجا صحیح کیوں نہیں کیا اللہ نے پکڑ لیا عذاب قبر میں جھونک دیا کہ یہ استنجا صحیح نہیں کرتا تھا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس وعید کے لپیٹے میں آ سکتے ہیں جو دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ گناہوں ہو کا ارتکاب بھی کرتے ہیں انہیں حقیر سمجھتے ہیں چھوٹا سمجھتے ہیں اور وہ چھوٹے گنا ان کے معاوضے کا اور ان کی پکڑ کا سبب بنتے ہیں پانچویں قسم کے افراد وہ ہیں جو دنیا میں نیکیاں کرتے تھے آمارے صالحہ کرتے تھے لیکن ان سے مظالم بھی رونما ہوئے کسی کو مارا کسی کی غیبت کی کسی کو گالی دی کسی کا مال دبا لیا قرضہ لے کر بیٹھ کے ادا نہیں کر رہے کسی کے ساتھ کاروباری فراڈ کیا کاروباری زبر کیا یہ مختلف مظالم کے ساتھ ساتھ ہیں ہر سال حج بھی کرتا ہے عمرے بھی کرتا ہے عقیدے کا اہتمام بھی ہے سنت کی اتباع بھی ہے لیکن مظالم بھی ہیں ساتھ ساتھ کسی کو ناحق مارا ہے اور کسی کو لانت دی کسی کو کافر کہا کسی کو تاغوت کہا اور کسی کی غیبت کی کسی کا مال چھین لیا مظالم کے ساتھ ہے کسی کو قتل کر دیا رسول اللہ عسلم کا فرمان ہے بدیوان دیوان اللہ یوس رکھ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مظالم کا دیوان وہ دیوان ہے جس کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک مظلوم نہ چھوڑ دے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک مظلوم معاف نہ کر دے اور اللہ تعالیٰ جو مالک یوم دین ہے اس نے قیامت کے دن اپنی پوری خلق پر اپنے انصاف اور اپنے عدل کی حجت قائم کرنی ہے کہ مسئلہ اتنا موقع ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسر پر اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی روک لے گا اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مار تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کو حکم دے گا کہ تو اپنا بدلہ لے لے آج انصاف کے تقاضے پورے ہونے ہیں تو پھر حقوق کے معاملے کی اہمیت کا اندازہ کیجیے جانوروں کا اور کوئی حساب نہیں لیکن جانوروں کا حساب اگر ہوگا تو حقوق اور مظالم کے تعلق سے ہوگا چراچہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سینگ والی بکری کو اس کے سامنے کھڑا کر دے گا کہ اپنا پدرا لے لے اس وقت تک جب تک تو مطمئن نہ ہو جائے چونکہ مالک یوم الدین ہم نے اپنے انصاف کی حجت کو پوری خلق پر قائم کرنا ہے یہ بندہ بھی جس کے پاس نیکیاں ہیں لیکن مظالم کے تعلق سے نا انصافیاں ہو گئی کوتاہیاں ہو گئی اب اللہ نے انصاف فراہم کرنا ہے جس کی ایک ظاہری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دے گا اور پوچھے گا راضی ہو گئے راضی ہو گئے تو جان چھوٹے گی راضی نہ ہوئے تو اللہ ان مظلومے کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے گا اب راضی ہو گئے ہاں یا اللہ اب راضی ہو گئے رسول اللہ سب نے فرمایا کہ یہ مسکین ہے جو نیکیوں کے ڈھیر لایا تھا لیکن گناہوں کی بوجھ تلے جہنم میں داخل ہو رہے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں اللہ مار پور سے بول یہ خوش تھے اپنی نیکیوں کے تعلق سے مگر اچانک اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوا جس کے لیے توقع بھی نہیں تھی یہ سمجھتے تھے ہم صاحب عقیدہ ہیں ہمارے پاس نمازیں ہیں روزے ہیں حج و عمرے ہیں لیکن ان کو حقوق اعداد کا خیال نہیں تھا غیبتیں ہو گئی چگلیاں ہو گئی نمیمیں ہو گئے گالی گلوچ ہو گئی تقسیر ہو گئی تنفیر ہو گئی لوگوں کی عزت سے کھیلے مال چھینا قتل تک ہو گئے انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ مظالم ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں گے آج اچانک اللہ کی طرف سے وہ وحید سامنے آئی جو ان کے حساب ان کی توقع اور ان کے خیال سے اوپر تھی ماں برا تھی اچانک اللہ رب العزت اس وحید میں ان کو جھونک دے گا اور ان کے اعمال کو برباد کر دے گا اور کامیابی کی پھر ایک ہی شکل ہوگی وہ عقیدہ ہے ایمان ہے اگر توحید غیر مختلف ہے غیر مسترد ہے توحید میں استقامت ہے تو کامیابی ممکن ہے چھٹے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر بھی حدیث میں ہے کہ جو دنیا میں نیک امال کرتے تھے بظاہر لوگوں کو دکھائی دیتا تھا کہ نیک امال ہو رہے بڑا نیک ہے متقی ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن کچھ لوگ میری امت کے آئیں گے یا کم ابھی ہم سارے جبال تہامہ وہ نیکیاں لائیں گے جبل عہد کے برابر جبال تہامہ کے برابر نیکیاں لائیں گے بڑے بڑے بڑے بڑے نیکیاں جن کا حجم اور سائز تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوگا لیکن وہ اچانک دیکھیں گے بڑے خوش تھے اچانک دیکھیں گے یہ جان اللہ وبا منصورہ کہ اللہ نے ان تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دیے ذروں نے تبدیل کر کے برباد کر دی وہ نیکیوں بڑی وزنی تھی اور جن کا قدر شاید پہاڑوں کے برابر تھا ذرے بن کر بکھر گئے اور کچھ باقی نہ بچا کچھ پلے نہ بچا جب صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو رسول اللہ سے فرمایا کہ ہماری ہی بولی بولنے والے ہم جیسے عمل کرنے والے مسجدوں کو آباد کرنے والے اور بڑے بڑے نیک امال کرنے والے لیکن قانونی داخلوں میں محار ملنا انتہا ہوا جب انہیں خلوت میں کسی گناہ کا موقع ملتا اللہ کی کسی حد کو پامال کرنے کا موقع ملتا تو خلوت میں اللہ کی حدوں کو پامال کرتے تھے اور گناہوں کا انتخاب کرتے تھے جس کا معنی اس کے دو رخ تھے ایک رخ لوگوں کے سامنے اور ایک رخ خلوت کا اگر تقوی ہوتا خشیت ہوتی اور اللہ کا حقیقی خوف ہوتا تو وہ لوگوں کے سامنے بھی ہوتا اور خلوت میں بھی ہوتا جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نہیں آسانوں کا خشیت تھا کہ فرقین شہادہ یا اللہ مجھے اپنی خشیت عطا فرما دے لوگوں کے سامنے بھی اور خلبت میں بھی اس کے دو رخ تھے لوگوں کے سامنے پارسائی کا روپ اور تقوا کا روپ لیکن خلبت میں اگر کسی گناہ کے ارتقاب کا موقع ملتا تو گناہ کرتا یہ دو رخی اگر تقوی اور انابت اور خشیت ہوتی تو خلوت میں بھی ہوتی اس کا معنی اس کا تقوی لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا اگر حقیقی تقوی ہوتا اللہ کو دکھانے کے لیے تو خلوت میں بھی گناہوں سے پرہیز کرتا لیکن یہ لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھتا خلوت میں گناہوں کا ارتکاب کرتا اس کی یہ دو رخی اس کی بربادی کا باعث بن گئی اللہ سے بول اللہ کی طرف سے اچانک وہ چیز ظاہر ہوئی جس کی توقع بھی نہیں تھی بظاہر نیکیاں پہاڑوں کے برابر تھی اور نیکیوں کی قدامت اور جسامت تہانا کے پہاڑوں کے برابر تھی مگر اللہ رب العزت نے ہوا منصورہ کر کے نیکیوں کو برباد کر دیا اور بخیر دیا ہوا میں تحریر کر دیا کوئی نیکی باقی نہ بچی تو ہمیں ان تمام صورتوں کو سمجھنا چاہیے اور وہ آخرت جو ہماری منتظر ہے انتہائی قریب ہے کل آدم قریب ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے اس کے لیے سوچنا ہے اور آمار کا ذخیرہ تیار کرنا ہے ایک شخص رقم پر اسلام کے پاس آیا پوچھا متسرا تو یار رسول اللہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے اس کے سوال نظر انداز کر دیا اور فرمایا کہ ماں ادب کا رہا تمہارے سوچنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی ہاں تمہارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی اب یہ سارے احوال تمہارے سامنے ہیں اور یہ کیفیت تمہارے سامنے ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں پر عذاب کی شکل اچانک ظاہر ہوگی ان کی توقع کے خلاف ان کے تصورات کے خلاف اور ان کی سوچ کے خلاف وہ تو خوش خوش جائیں گے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کر رکھی ہیں لیکن ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی وہ کون لوگ ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں ان کے اعمال کی کیفیت کیا ہے میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ اعمال کا ذکر کیا اور کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہم نے اس سے بچنا ہے اور ایسی تیاری کرنی ہے کہ وہ تیاری ہماری اخروی نجات اور کامیابی پر جو ہے وہ مرکوز ہو اور کاربند ہو اللہ پاک کا فرمان ہے من جو اللہ رسول جو اللہ کی اطاعت کر لے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے باقی کسی طرف جھان کر نہ دیکھے صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا محور اس پر وہ قائم ہو فعورین الذين منبی الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحین تو قیامت کے دن یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوگا وہ انبیاء ہیں وہ صدیقین ہیں وہ شہداء ہیں وہ صالحین قیامت کے دن تنہائی بھی ایک عذاب ہے اکیلے سفر کیسے کٹے گا لیکن اگر پروردگار کی توفیق سے انبیاء کی رفاقت مل جائے صدیقین کی رفاقت مل جائے شہدا اور صالحین کا ساتھ مل جائے جس کے بارے میں خال کے کائنات کا فرمان ہے بزن الرائے کا رفیقہ یہ یعنی رفاقت بڑی شاندار ہے اور بڑی راحت والی ہے تو پھر اس سے بڑی دولت کیا ہوگی تنہائی ختم ہو جائے گی ایک تنہائی یہ بھی ایک بہت بڑا ایک خوفناک تھا خوفناک حسن بصری رحم اللہ جب ان کا آخری وقت آیا تو روتے روتے کہتے نفیس ہے تم نہیں تھا اللہ یہ کمزور جان اللہ کی طرف جا رہی ہے اس کمزور جان کا کیا بنے گا لیکن اگر اس جان کو رفاقت مل جائے انبیاء اور صدیقین کی شہدار صالحین کی یہ بہت بڑی دولت ہے یہ کیسے ملے گی اللہ رد کے رسول کی حفاظت اس کو اپنا سمر حیات بنا لو اپنے دل و جان سے لگا لو تمہارے عمل کی عقیدے کی زینت اللہ رود کے رسول کی حفاظت ہو آپ نے سن لیا کہ وہ شخص جواب نہیں دے پائے گا جس کا محور ریاض یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی بات پر اس کو توجہ نہیں تھی لوگوں کی باتیں سنتا فرقوں کی باتیں اماموں کی باتیں پیر مرشد کی باتیں فلاں کی باتیں فلاں کی باتیں کوئی تحقیق کا ذوق نہیں تھا مت ماری گئی وہ سوال کا جواب ہی نہیں دے پا رہا اور خود ہی حق کو وعدے کر دے کر کہ میں تو لوگوں کی باتیں سنتا تھا اور وہی کچھ کہتا تھا وہی کچھ کرتا تھا اللہ کے بندو آ جاؤ اللہ کے رسول کی طرف اور اس کی حفاظت کی طرف یہ کامیابی کا ثمر ہے اور کامیابی کا محور ہے اقول اقولہ مستفر اللہ علی الحمد للہ